اللہ ان کی نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے جس راز چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے جب آ گئی ہے جو شیر رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بسا دیے گئے ایک دل گمار کیا گئے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے ان کے انسار سوئی کیسے میں غم بلا دیے گئے غم سے فقیر بھی اب پیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے اسرام گزرے جس دم بیڑے پہ کچھ کے ہونے لگی سلامی پر چم جکا دیے گئے آنے دیا بھی بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چوڑی لنگر اٹھا دیے گئے دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری رو میں گئے براتی پرکار دیے گئے اللہ کیا جگنم اب بھی نسر دو گارو رو کے نے دریا بگا دیے گئے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دے بگا دیے ہیں ملک سکن کی شادی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے گو سکے بٹا دیے گئے کمل کمل سمر سمر حضور سد کے آپ پر کلی کلی شجر شجر حضور سد کے آپ پر کرن کرن پون پون چمن چمن سمن سمن دمن دمن نگر نگر حضور سج گیا آپ پر چمک چمک دمک دمک مہک مہک لہک لہک چمک چہک اثر اثر سج گیا آپ پر اصد گزو یہ سیم تن یہ آب دار موتیاں صدو گر گوگر گوگر حضور سج کے آپ پر جبی جبی قدم قدم زباں زباں بدن بدن نفت نفت نظر نظر گزو سج کے آپ پر نثار سار سار اولیاء لیا اپدا صوفیاء ملک ملک بچر بچر حضور صد کے آپ پر نثار سارے اولیاء ایا اپدا صوفیاء ملک ملک بچر بچر گزور صد کے آپ پر گگن فدا زباں فدا یہ دل فدا یہ جا فدا او جا گرے گزی کسر حضور صد کے آپ پر سب سے اولا اوالا ہمارا ندی سب سے بالا اوالا ہمارا ندی اپنے مولا کا پیارا کا مارا نبی دونوں عالم کا دولہا کا مارا نبی بس میں آخر کا جم میں فیروزہ ہوا نند اول کا جلوہ کا مارا نبی جس کو جایا اشیا خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا کا مارا نبی بج گئی جس کے آگے گلی مشانے چلما وہ لے کر آیا کا مارا نبی جن کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا کا مارا نبی ارش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں ارش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں سوہے حجم سدارا کا مارا نبی خلق سے اولیا اولیا سے رکن اور سے آئینہ مزا ندی ذکن سکتا کہ جن کے نمک کی قسم وہ ملی ہے بنا رہا ہمارا نبی ذکر سکتی کہ جب تک نمک وہ حسن والا ہمارا نبی جس کی دو بوندے ہیں و سبھی ہے وہ رحمت کا دریا کا مارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہے گی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا کو کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں کانوں میں گئے ان کو روزے جزا کور کیا چاہیے کیوں کبو گے اتا وہ اتا وہ اتا گی اتا گی اتا وہ اتا چاہیے ان کو معلوم گئے ان کو کیا چاہیے بلکہ جو بھی گئے جی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا گور کیا چاہیے کیا خبر کتنے تارے کے لیے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا گمارا نبی ملک کے کون میں انبیاء تاجی داتا داروں کا آقا گمارا نبی لام کا تک اجالا ہے جس کا بھوگ گھر مکان کا اجالا گمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا گمارا نبی نبی انبیاء سے ترو ارض یو لکھو سے ترو ارض تما مالکو کیا نبی کے تمہارا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے گئے کمر کے وہ گئے وقت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا مارا نبی جس نے مدعا دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا گمارا نبی دیجیے کا سگارا ہمارا نبی